ون اسلامی جہاد کی حقیقت انسانی جان کا احترام انسانی تمدن کی بنیاد جس قانون پر قائم ہے اس کی سب سے پہلی دفعہ یہ ہے کہ انسان کی جان اور اس کا خون محترم ہے انسان کے تمدنی حقوق میں اولین حق زندہ رہنے کا حق ہے اور اس کے تمدنی فرائض میں اولین فرض زندہ رہنے دینے کا فرض ہے دنیا کی جتنی شریعتیں اور مہذب قوانین ہیں ان سب میں احترام نفس کا یہ اخلاقی اصول ضرور موجود ہے جس قانون اور مذہب میں اسے تسلیم نہ کیا گیا ہو وہ نہ تو مہذب انسانوں کا مذہب اور قانون بن سکتا ہے نہ اس کے ماتحت رہ کر کوئی انسانی جماعت پر امن زندگی بسر کر سکتی ہے نہ اسے کوئی فروغ حاصل ہو سکتا ہے ہر شخص کی عقل خود سمجھ سکتی ہے کہ اگر انسان کی جان کی کوئی قیمت نہ ہو اس کا کوئی احترام نہ ہو اس کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہ ہو تو چار آدمی کیسے مل کر رہ سکتے ہیں ان میں کس طرح باہم کاروبار ہو سکتا ہے انہیں وہ امن و اطمینان اور وہ بے خوفی اور جمعیت خاطر کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے جس کی انسان کو تجارت صنعت اور زراعت کرنے دولت کمانے گھر بنانے سیر و سفر کرنے اور متمدن زندگی بسر کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے پھر اگر ضروریات سے قطع نظر کر کے خالص انسانیت کی نظر سے دیکھا جائے تو اس لحاظ سے بھی کسی ذاتی فائدے کی خاطر یا کسی ذاتی عداوت کی خاطر اپنے ایک بھائی کو قتل کرنا بدترین قصاوت اور انتہائی سنگ دلی ہے جس کا ارتقاب کر کے انسان میں کوئی اخلاقی بلندی پیدا ہونا تو درکنار اس کا درجہ انسانیت پر قائم رہنا بھی محال ہے دنیا کے سیاسی قوانین تو اس احترام میں حیات انسانی کو صرف سزا کے خوف اور قوت کے زور سے قائم کرتے ہیں مگر ایک سچے مذہب کا کام دلوں میں اس کی صحیح قدر و قیمت پیدا کر دینا ہے تاکہ جہاں انسانی تعزیر کا خوف نہ ہو اور جہاں انسانی پولیس روکنے والی نہ ہو وہاں بھی بنی آدم ایک دوسرے کے خون نحق سے باز رہیں اس نقطہ نظر سے احترام نفس کی جیسی صحیح اور مؤثر تعلیم اسلام میں دی گئی ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں ملنی مشکل ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف پیرایوں سے اس تعلیم کو دل نشین کرنے کی کوشش کی گئی ہے سورہ معدہ میں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کر کے جن میں سے ایک نے ظلمن دوسرے کو قتل کیا تھا فرمایا ہے ترجمہ اسی بنا پر ہم نے بنی اسرائیل کو یہ لکھ کر دے دیا کہ جو کوئی کسی کی جان لے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو یا زمین میں فساد کیا ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کا خون کیا اور جس نے کسی کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا ان لوگوں کے پاس ہمارے رسول کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو زمین میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں ایک دوسری جگہ خدا نے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے ترجمہ وہ اس جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے بغیر حق کے ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ کیے کی سزا پائے گا ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے ترجمہ اے محمد کہو کہ آؤ میں تم کو بتاؤں کہ اللہ نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں تم پر واجب ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو والدین سے نیک سلوک کرو اپنے اولاد کو مفلسی اور تنگ دستی کے باعث قتل نہ کرو ہم جہاں تم کو رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے بدکاریوں کے قریب بھی نہ پھٹکو خواہ وہ چھپی ہوئی ہوں یا کھلی کسی ایسی جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے ہلاک نہ کرو سوائے اس صورت کے کہ ایسا کرنا حق کا تقاضا ہو اللہ نے ان باتوں کی تمہیں تاکید کی ہے شاید کہ تم کو کچھ عقل آئے اس تعلیم کے اولین مخاطب وہ لوگ تھے جن کے نزدیک انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی اور جو اپنے ذاتی فائدے کی خاطر اولاد جیسی چیز کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے اس لیے دائی اسلام علیہ الف الف تحیہ و سلام ان کی طبیعتوں کی اصلاح کے لیے خود بھی ہمیشہ احترام نفس کی تلقین فرماتے رہتے تھے اور یہ تلقین ہمیشہ نہایت مؤثر انداز میں ہوا کرتی تھی احادیث میں کثرت سے اس قسم کے ارشادات پائے جاتے ہیں جن میں بے گناہ کا خون بہانے کو بدترین گناہ بتایا گیا ہے مثال کے طور پر چند احادیث ہم یہاں نقل کرتے ہیں انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ترجمہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور قتل نفس اور والدین کی نافرمانی اور جھوٹ بولنا حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا مومن اپنے دین کی وسعت میں اس وقت تک برابر رہتا ہے جب تک وہ کسی حرام خون کو نہیں بہاتا نسائی میں ایک متواتر حدیث ہے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے اور پہلی چیز جس کا فیصلہ لوگوں کے درمیان کیا جائے گا وہ خون کے دعوے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے آپ نے فرمایا یہ کہ تو کسی کو اللہ کا نظیر اور مسیل قرار دے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے آپ نے جواب دیا یہ کہ تو اپنے بچے کو قتل کر دے اس خیال سے کہ وہ تیرے کھانے میں شریک ہوگا اس نے عرض کیا اس کے بعد کون سا گناہ ہے آپ نے فرمایا یہ کہ تو اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرے